یہ جشن مصطفیٰ کا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا یا مصطفیٰ مصطفیٰ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں جشن میلا دن عاشقوں کی جان ہے جشن میلا دن عاشقوں کی جان ہے ہر مسلمان شاد ماغ غم زدہ شیطان ہے جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ العزیز حشر تک اللہ العزیز ہم پیارے نبی گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مستعفی ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن گے میلا دے مصطفیٰ ہے ہے میلاد مصطفیٰ ہے کو بتائیں گے آج گے جشن ولادت اس شہ لولاک کا آج گے جشن ولادت اس شہ لولاک کا جس پہ نازل سلحالہ نے کیا قرآن ہے یہ جشن مصطفیٰ کا منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے ان شاء اللہ عزیز ان شاء اللہ عزیز ہم تک منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلاد دے ہے مینا دے ہے سب کو سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن گے میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے سب سے پرچم ہر طرف لہراؤ پیارے بھائیوں سب سے پرچم ہر طرف لہراؤ پیارے بھائیوں آج اس کا جشن گے ایمان کی جو جان گے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے پیارے جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن گے میلا دے مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو ہزار گے گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقو جشن آمد کا منانا عشق کی پہچان ہے جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن گے بیلا دے مستعفی ہے مستقفی ہے بیلا دے مستعفی ہے سب کو گے ہر برس جشن ولادت کی جو ہے یہ دھوم دام خدا کا فضل ہے سرکار کا فیضان ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ العزیز اللہ ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم میلا دے مصطفیٰ ہے میلا دے مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے سے بڑا جشن منائیں گے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے سب کو بتائیں گے یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور یا خدا تیری عنایت ہی تو ہے کہ تجھ پہ اور آمنا کے لال پر اتار کا ایمان ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوپ سے منائیں گے کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز ہم حشر تک منائیں گے میلاد پیارے نبی کا